حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ میں لگاتار روزے رکھتا ہوں اور ساری ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہوں آپ نے مجھے بلا بھیجا یا میں آپ کو ملا یا آپ مجھے ملے آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو مسلسل روزے رکھتا ہے کبھی ناغہ نہیں کرتا اور ساری ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے ایسے نہ کر تیری آنکھ کو اس کا حق نیند ملنی چاہیے اور تیرے جسم کو اس کا حق یعنی آرام و خوراک ملنا چاہیے اور تیری بیوی کو بھی اس کا حق یعنی شب بزری ملنا چاہیے روزے بھی رکھ ناغا بھی کر نماز بھی پڑھ اور نیند بھی پوری کر ہر دس دن میں ایک دن روزہ رکھ باقی نو دن کے روزوں کا ثواب بھی تجھے مل جائے گا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب حضرت داود علیہ السلام کی طرح روزے رکھ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داود علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے آپ نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہ تھے میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے اس آخری بات کا کون ضامن ہوگا یعنی یہ بہت مشکل کام ہے روزہ بھی اور جہاد بھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو تین